Welcome to lecture nine of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students آج ہم ایک تو پچھلے لیکچر کو ریویو کر رہے ہیں لیکچر ایٹ جس میں ہم نے simple interest compound interest annuities related جو ڈفرینٹ فنکشنز تھے مائکروسافٹ ایکسل کو ہم نے کافی استعمال کیا اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ دیکھیں چونکہ وہ بڑے امپورٹنٹ فنکشنز تھے اور ورک شیٹس کو کیسے کیا جاتا ہے اور وہ فارمولی جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھائے ان کو میں چاہوں گا کہ آپ ورک شیٹ میں ایکچولی دیکھیں لائیو تو میں آپ کے سامنے جو ورک شیٹ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہے اس کو میں ایک کوک گلانس آپ کو دوں گا اور کچھ فارمولے ہم دوبارہ انٹر کریں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ فنکشن استعمال کیسے ہوتے تو یہ تو تھا جو ہم لیکچر ایٹ کے سلسلے میں کریں گے اب آئیے ڈسکس کریں لیکچر نائن کا ٹاپک کیا ہے لیکچر نائن کا ٹاپک ہے میٹریسز میٹریسز جمع ہے میٹرکس کی اور میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کا کیا استعمال ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو کیا کرنا کس جگہ پہ یہ اپلائی ہوتا کچھ آپ میں سے شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں میٹرکس تو آج میں آپ کو ایک تو ایکسپلین کروں گا کہ میٹریسز کیا ہوتے ہیں میٹریسز جمع میٹرکس کی ان ڈیفینیشنس کے علاوہ کچھ ایگزامپلس ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں آپ کے لیے میں نے کچھ سمپل ایگزامپلس لی ہیں جن میں میٹریسز کو ایڈ کیسے کیا جاتا ہے میٹریسز کو ایک دوسرے سے سبٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے ایک کیس لیں گے جس میں دیکھیں گے کہ میٹرکس میتھمیٹکس کی اپلیکیشن ایکچول لائف میں پرسنل لائف یا بزنس لائف میں کیسے ہوتی ہے لیکچر ٹین میں کچھ حصہ میٹریسز کا میٹرکس ملٹیپلیکیشن اور میٹرکس انورشن ہم اسٹڈی کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں جو فنکشنس میٹرکس الجبرا کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آج بریفلی دکھا رہا ہوں اگلے لیکچر میں ہم ان کا بھی تفصیلی استعمال کریں گے ورک شیٹس بنائیں گے ورک شیٹس دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے پچھلے لیکچر میں جو ہمارا کام تھا اس کو ایک ورک شیٹ میں لائیو دیکھیں اور کچھ چینجز کر کے دیکھیں کچھ انٹریز کر کے دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ سمپل اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ انیوٹی پہ جو ہم نے کام کیا اس کو ریئل لائف میں کیسے کرنا ہے تو آئیے سلائڈ کی طرف چلتے اسٹوڈینٹس اس سلائڈ پہ دیکھیے یہاں پہ مائکروسافٹ ایکسل میں ورک شیٹ کھولی گئی ہے جس کا نام ہے lecture eight underscore discount underscore interest one یہ ورک شیٹ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے اس میں مختلف کیلکولیشنس کی گئی ہیں ایگزامپلس جو شو کر رہی ہیں کہ ڈفرینٹ فنکشنس کو استعمال کیسے کرنا ہے چھوٹی سی بات ہو جائے یہ بیسیکلی آبجیکٹو مائکروسافٹ ایکسل کو اب دیکھنے کا یہ ہے کہ جنرل سینٹیکس تو آپ سیکھ چکے ہیں تو آپ نے اب یہ سیکھنا ہے کہ میں یہ فارمولا انٹر کیسے کروں بیسک ڈیٹا آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو اس ورک شیٹ میں نئے سرے سے انٹری کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا تو آئیے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس کا سنٹیکس پی ایم ٹی اور پھر ریٹ پھر period present worth future worth اور ٹائپ یہ پیرامیٹرس ہیں اور آپ کو شاید یاد ہو کہ اس میں یہ آخری دو پیرامیٹرز جب اس قسم کی کیلکولیشن کی جا رہی ہو تو وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ جہاں پہ یہ ریزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں تو اوپر فارمولا بار میں آپ کو یہ فارمولا نظر آ رہا ہے یہ فارمولا کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ یہ equal sign P M T with in bracket A six اور پھر یہ ڈیوائڈیڈ بائی ٹویلو پھر اے سیون جو نمبر آف منتھس ہیں اور اے ایٹ جو ایکچوئل لون کی اماؤنٹ ہے تو اب اگر اس کو آپ کسی اور سیل میں کلک کریں تو وہ فارمولا ایز یو سی وہ ڈسپیئر ہو گیا یعنی جب آپ ریزلٹ کو کلک کر رہے ہیں تو فارمولا سامنے آ رہا ہے اب آئیے اس سیل پہ چلیں جہاں پہ یہ اماؤنٹ آف لون دی ہوئی ہے اس وقت یہ ٹین تھاؤزینڈ ہے تو اگر میں اس کو کلک کروں اور ٹین تھاؤزینڈ کی بجائے ٹوینٹی تھاؤزینڈ کی فگر لکھوں اور پھر انٹر کروں تو آپ نے دیکھا کہ result two zero seven four point zero six اور ساتھ ہی آپ کو جو کے آر نظر آ رہا ہے وہ اصل میں میری مشین پہ یہ چونکہ یہ سویڈن سے خریدی گئی تھی تو اس لیے اس میں کے آر کرونر نظر آ رہے ہیں لیکن اگر میں اوپر والے سیل کو سلیکٹ کر کے برش پہ جاؤں پھر واپس آ کے تو یہاں پہ کلک کروں تو آپ نے دیکھا کہ اب ریزلٹ نارمل ہو گیا یعنی اوپر جس طرح سے جس فارمیٹ سے یہ ٹوینٹی تھاؤزینڈ میں نے لکھا نیچے بھی یہ minus two zero seven four point zero six four two لکھا ہوا ہے اب آپ شاید یہ سوچیں کہ یہ اتنے ڈیسیملس کی کیا ضرورت ہے تو آئیے ہم اوپر ایک سمبل بنا ہوا ہے یہ میں وہاں پہ ایرو کو لے جا رہا ہوں تو اس کو اگر آپ کلک کریں ایک دفعہ تو دیکھیں کہ اب ایک ڈیسیمل ڈسپیئر ہو گیا اور اب یہ زیرو سکس فور نظر آ رہا ہے ایک بار پھر کلک کریں تو zero six click again point one پھر آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ value two zero seven four اب ہو گئی وداؤٹ اینی ڈیسیملس آئیے اب اگلی سلائڈ کو دیکھیں جس میں یہ دوسری اگزامپل دی ہوئی ہے اس میں بھی جو ان پٹ ہم دے رہے ہیں annual interest rate years you plan on saving amount you want to have years اور آخر پہ جو جواب نکال رہے ہیں کہ amount to save each month let's click the result یہ میں نے کلک کیا تو آپ آپ کے سامنے یہ فارمولا بار میں کچھ ویلیوز آ گئیں ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں میں نے یہ سوچا کہ یہ فارمولا کیا میں یہاں سے دوسرے سیل میں کاپی کر سکتا ہوں اور بغیر کسی تبدیلی کے تو اس لیے میں نے اے کے اے سے پہلے ڈالر سائن لکھا ہے اور سکسٹین سے پہلے ڈالر جہاں جہاں بھی یہ سیل کے ریفرنسز آ رہے ہیں وہاں پہ ڈالر سائن ایڈ کیا جا رہا ہے تو یہ میں نے سارے ریفرنسز میں ڈالر سائن ایڈ کر دیا اب اگر میں ریزلٹ کو three seventy nine point zero eight کو کلک کروں اور اس کو میں اوپر جا کے کاپی کروں اور اس سے نیچے سیل میں اس کو پیسٹ کر دوں نوٹ کیجئے کہ یہ ریزلٹ ایگزیکٹلی وہی آ جائے گا یعنی ریفرنسز انٹیکٹ ہیں اب اگر ہم ڈالر سائن کو یہاں ریموو کریں یہ میں نے پہلا ڈالر سائن ریموو کر دیا آپ کا ریفرنس اور میں کلک کر رہا ہوں تو اب بھی فی الحال یہ ریزلٹ جو ہے یہ فارمولا یہ ٹھیک دے رہا ہے اگلے سے اس کو ریموو کیجیے اور پھر آپ اس کو انٹر کریں تو فی الحال رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے لیکن اگر ہم یہاں سے اس کو کاپی کر کے کسی دوسرے سیل میں لے جائیں تو نوٹ کیجیے کہ ریزلٹ ویلیو آ گیا یعنی ان ادر ورڈس کے جو ریفرنسز وہاں پہ پچھلے سیل میں تھے اب وہ ریفرنس خراب ہو گئے وہ ویلیوز نہیں مل رہی تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ فارمولے لکھ رہے ہیں اور اگر آپ ان کو کاپی کر رہے ہیں اور دوسری جگہ لے جا رہے ہیں تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ڈالر سائن کا استعمال کیا جائے یہ میں تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ورک شیٹس آپ بنائیں اور فارمولے آپ لکھیں تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فارمولے کاپی کیے جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے یہ کام کاپی ہو جائے گا تو یہ آپ میں ٹینڈنسی ہوگی کہ آپ اس کو کاپی کر کے دوسرے سیل میں لے جائیں مگر جو ورڈ آف کوشن ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ بڑے امپورٹنٹ ریفرنسز ہوتے ہیں جب آپ کاپی کرتے ہیں تو مائکروسافٹ ایکسل جتنے سیل آگے آپ لے جا رہے ہیں اس حساب سے ریفرنسز کو بدل دیتا ہے تو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر آپ نے اوریجنل ویلیو کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو پھر بڑا بہت ضروری ہے کہ آپ سیل ریفرنس کے سامنے ڈالر سائن ضرور رکھیں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ایکچولی جو فائنینشیل فنکشنس ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک دو ایگزامپلس میں نے آپ کو دکھائیں کہ فارمولی کیسے کاپی کیے جاتے ہیں اور یہ کوشن بھی کیا کہ اس سلسلے میں احتیاط کریں کہ ریفرنسز خراب نہ ہو جائیں اور اگر آپ ذرا بھی آپ کو یہ فکر ہو تو ریفرنس سے پہلے ڈالر سائن ضرور لکھ لیں مثلا اے سکسٹین تو اے کے پہلے ڈالر اور سکسٹین کے پہلے ڈالر تو یہ تو تھا ایک بریف سا ریویو پچھلے لیکچر کا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایکسل کے فنکشنز کا پریکٹیکلی دکھاؤں یہاں میں پھر سجیسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے ایکسل کے جو فنکشنز ہیں جو میں پچھلے لیکچر میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور جو یہ ورک شیٹ جس کا یہاں پہ تھوڑا سا حصہ دکھایا گیا ہے اس کو کائنڈلی ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ سارے فنکشن دوبارہ خود کریں بلکہ وہ فنکشن جو اس ورک شیٹ میں نہیں بھی شو کیے گئے مگر لیکچر سلائیڈز میں جن کا ذکر ہے ان کو بھی آپ ان ایگزامپلس کو دوبارہ حل کریں اسٹوڈینٹس اب لیکچر نائن کا جو مین ٹاپک وہ ہے matrices what is a matrix matrix یعنی سنگل اور جب میٹریس اگر ایک سے زیادہ ہو میٹریس ہیں تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہوا کہ میٹرکس ہے کیا دوسرا سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اس کی کون سی اپلیکیشنس ہیں اس کی کون سی ڈیفینیشنس ہیں اور مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہوگا کیوں امپورٹنٹ یہ کئی باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں اور آج میں آپ کو بیسک باتیں بیسک ڈیفینیشنس دکھا رہا ہوں کچھ سلائڈس ہیں پھر ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے تو آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں پہلا سوال where can we use matrices تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ many application in business and industry یہ کون سی ایپلیکیشنس ہیں کہاں پہ where large volumes of data are process daily اس کو ذرا ایکسپلین کروں کہ میٹرکس اسینشلی استعمال کیوں کیے جاتے ہیں کیوں ہم ویسے ہی ڈیٹا بیس ٹیبلس کو استعمال نہیں کر لیتے فائدہ کیا ہوگا تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس بات میں ہے کہ ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا جب میٹرکس کی شکل میں کیا جاتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے یعنی ایک ٹائپ کا ڈیٹا ایک میٹرکس میں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس سے پورا جو ڈیٹا ہے لارج والیوم جب آپ چھوٹے چھوٹے میٹریسز میں اس کو رکھیں گے تو total number of elements of data کم ہو جائے گا تو اس سے ایک بڑی ریشنلائزیشن آف ڈیٹا پروسیسنگ ہو جاتی ہے یہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے لیکن بیسک بات جو ہے وہ اسینشلی یہی ہے کہ میٹریسز میں ایک ٹائپ کا ڈیٹا رکھ کے تو پوری لارج والیوم ایک ہی جگہ پہ بند کی جا سکتی ہے آئیے فردر دیکھیں اس کی کچھ ایکسپلینیشن اگلی سلائڈ پہ بھی ہیں ٹپکل اپلیکیشنس کیا ہے ایک تو یہ ہو گیا پہلا کہ practical questions in modern business and economic management using econometrics یہ پہلا تو ایریا یہی ہے بہت امپورٹنٹ اس پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن اکانومیٹرکس کے فیلڈ میں بھی بے شمار میتھمیٹیکل اپلیکیشنس ہیں اس لیے کہ there is large volume of data جس کا انالیس کیا جاتا ہے کئی ویریبلس ہوتے ہیں اور جب آپ اس قسم کا انالیسس کریں اور اتنی لارج والیوم آف ڈیٹے کے ساتھ ڈیل کریں تو وہاں پہ بھی میٹریسز کا استعمال بڑا ضروری ہو جاتا ہے اور انالیس کمپیوٹر کے ساتھ بھی کیا جائے اس کے باوجود اگر میٹریسز کو استعمال نہ کریں تو پروسیسنگ ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ایریاز ہیں جن میں میٹریسز کا استعمال ہو رہا ہے نیٹ ورک انالیس اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں نیٹ مثلاً مثلا وابڈا کا ورک ہے تو اس کی ریپرزنٹیشن اگر آپ کریں گے تو اس قدر انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی such a large volume of data کہ اس ریپسنٹیشن کو آپ بغیر میٹریسز کے نہیں کر سکیں گے اگر آپ سوئی گیس کے نیٹورک کو لیں تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے واٹر سپلائی نیٹورک کو لیا جائے تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے روڈ نیٹورک کو لیا جائے تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے تو جہاں بھی ہم نیٹورک ریلیٹڈ ٹاپالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو وہاں اتنی لارج والیوم آف ڈیٹا آ جائے گی کہ وہ میٹریسز کے بغیر پرابلمس ہم اسٹڈی آسانی سے نہیں کر سکیں گے تو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے نیٹورک انالیس آئیے آگے چلیں ڈسن نیٹورکس اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں پہلے لیکچر میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو کئی سچویشنس آ جاتی ہیں خاص طور پہ بزنس ڈسیزنس میں اور ان کے جو ڈفرینٹ سناریوز ہوتے ہیں وہ نیٹ نیٹورکس کی شکل میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور ان کی لینئر لیكیشنس بنائی جاتی ہیں پھر ان لینئر اكویشنس کو میٹریسز میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا اہم ایپلیکیشن ایریا ہے میٹریسز کا آئیے آگے دیکھیں optimization again needs a little explanation optimize کہتے ہیں کہ سب سے بہتر حل ڈھونڈنا خاص طور پہ جب ہم کاسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ منیمم کاسٹ کس سولوشن میں ہے آپ کے پاس کئی آپشنس ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو میتھمیٹیکل ٹرمس میں یہ کہا جاتا ہے کہ what is the optimized solution what is the optimal cost تو اس میں بھی اگین لینئر اکویشنس کا استعمال سائملٹینئس اکویشنس پھر ان کی ریپرزنٹیشن جو میٹرکس کی شکل میں ہوگی تو یہ میٹریسز کا بڑا وائڈ رینجنگ استعمال ہوگا یہ بعد میں آپ ایک لیکچر میں سیپریٹلی لینئر پروگرامنگ جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس کی سمجھ آنے لگے گی تو آئیے دیکھیں اور کیا ایریاز ہیں انالیس آف ڈیٹا اس کو ذرا ایکسپلین کروں آف ڈیٹا کے ڈیٹے میں کس ٹائپ کا ٹرینڈ ہے مثال کے طور پہ آپ نے پورے پچھلے سال کا رین فال کا ڈیٹا اسٹڈی کیا اور اس سال کا ڈیٹا بھی اسٹڈی کر رہے ہیں پھر آپ کو کسی جگہ ضرورت پڑی کہ پچھلے بیس سال کا رین فال ڈیٹا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے پھر پتا لگا کہ ٹیمپریچر ڈیٹے کی بھی ضرورت ہے تو یہ پروجیکٹ لیول پہ اکثر اس قسم کی ریکوائرمنٹس ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں کہ جس میں انالیسس کر کے پیرامیٹرز ڈرائیو کیے جاتے ہیں مثلا یہ چھوٹی سی بات کہ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو کس ٹیمپریچر کے لیے آپ کو اس کو انسولیٹ کرنا چاہیے یہ ہے تو بڑا سمپل سا سوال لیکن اس کا بیسس انالیسز آف ڈیٹا بنتا ہے اور یہ پھر وہی بات کہ جب اتنی بڑی والیومز آف ڈیٹا سے ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو ون بائی ون تو آپ ڈیل کریں گے نہیں آپ ان کو ایک خاص شکل میں پہلے لے کے آئیں گے میٹریسز آپ ڈیفائن کریں گے پھر اس میٹرس ریپرزینٹڈ ڈیٹے کو کا انالیسز کریں گے تو انالیس آف ڈیٹا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور میٹرسز کا اس میں بہت وائڈ رینجنگ استعمال ہے آئیے آگے دیکھیں کمپیوٹر گرافکس یہ بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہتا ہے کمپیوٹر گرافکس بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے کمپیوٹر گرافکس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ سارا پکسل لیول پہ اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے کمپیوٹر اسکرین ایک certain number of pixels dots سے بنی ہوتی ہے اور آپ ایک امیج کو جب اسٹڈی کریں گے تو پتا لگے گا کہ بڑے ہائی ریزولوشن پہ جب ہم ایک امیج کو دیکھ رہے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف پکسلس ایک فنٹیسٹک نمبر میں آ جائے گا جب کئی رنگوں میں اور کئی ڈفرنٹ ریپرزنٹیشنس میں اور ڈائمینشنس میں اسی بات کو آپ اسٹڈی کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تو ملینز آف پکسلز کی بات ہو رہی ہے تو یہ سارا ڈیٹا کمپیوٹر گرافکس میتھمیٹیکل شکل میں ویکٹر کی فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور یہ ویکٹر ایونچولی میٹریسز میں لائے جاتے ہیں تو کمپیوٹر گرافکس ایک وہ ایریا ہے جس میں میٹریسز کا بہت ایکسٹینسو استعمال ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اور بیسک ڈیفینیشنس دیکھنا شروع کریں پہلا سوال واٹ از اے میٹرکس تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ matrix is a rectangular array of numbers rectangular array اس پہ ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ واٹ از این ارے اگر آپ کے پاس نمبر ہوں علیحدہ مثلاً ون پھر ٹو پھر تھری فور فائیو سے دس نمبر ہیں تو ان کو اگر آپ ایز اے سیپریٹ نمبر دیکھیں گے تو اس کو نمبر کہا جائے گا اگر آپ ان دس نمبروں نمبرس کو اکٹھا ایک جگہ پہ کر لیں اور اس کو ایک نام دے دیں ایک کالم میں لیٹ سے آپ یہ لکھ لیں ایکسل ورک شیٹ میں اس کو انٹر کر لیں تو وہ column of these ten numbers اس کو ہم ارے کہیں گے اور یہ ایسی ارے یہ سنگل ڈائمینشن ارے کہی جائے گی یعنی اس کی ایک ڈائمینشن ہے ایک کالم ہے اب اگر یہی ارے دو کالمس میں ہو تو ٹو ڈائمینشنل ارے کہی جائے گی اگر دس کالمس میں ہو تو ٹین ڈائمینشنل ارے کہی جائے گی یعنی ٹین کالمز والی ارے تو اریز بیسکلی ایک کمبینیشن آف ڈفرینٹ روز اور کالمس ہوتے ہیں یعنی آپ کے پاس a certain number of rows اور a certain number of columns اور ان دونوں کو جب آپ روز اور کالمس کو اگر ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹوٹل نمبر آف ویلوز آ جاتی ہیں تو بیسک جو ریپرزینٹیشن کا طریقہ ہے میٹرس میں میٹرکس کا وہ یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں روز اینڈ کالمس تو آئیے دوبارہ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں matrix is a rectangular array of numbers یہ ایکسپلین ہو گیا کہ روز بھی ہیں پھر کالمس بھی ہیں ایک کالم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کالم بھی ہو سکتے ہیں میٹرکس کا پلورل میٹریسز ہے یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کنوینشن کی بات ہے کہ میٹریسز کے جب نام رکھے جاتے ہیں تو کیپیٹل لیٹر استعمال کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سلائڈ پہ تین میٹرس ہیں میٹرکس اے میٹرکس بی اور میٹرک سی میٹرکس اے کے چار ایلیمنٹ ہیں اس میں دیکھیں دو روز ہیں اور دو کالم ہیں کالم ون میں values minus one minus three column two میں ویلیوز نائن اور فور رو ون میں ویلیوز مائنس ون اور نائن رو ٹو میں ویلیوز مائنس تھری اور فور سملرلی بی کو دیکھیے میٹرکس بی اس میں دو روز ہیں اور چار کالمس ہیں مثلا اگر میں یہ کہوں کہ کالم ٹو اور رو ون میں کون سی ویلو ہے تو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے کالم کو چھوڑ کے دوسرا کالم اور پہلی رو اور ویلو سکسٹی ٹو ہے تو اسی طرح سے کسی بھی میٹرکس میں آپ ایلیمنٹس کو رو نمبر اور کالم نمبر سے ڈیفائن کر سکتے ہیں میٹرک سی کو دیکھیے میٹرک سی میں دو روز ہیں دو کالمس ہیں اور تین روز دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں three rows and two columns یعنی رو ون میں نمبر ہیں ون اور مائنس فور رو ٹو میں نمبر ہیں زیرو اور تھری رو تھری میں نمبر ہیں فائیو اینڈ مائنس ٹو تو یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن میٹرکس کی آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے اور ایک ریئل لائف پرابلم ہے ایک company textile industry different types of items بنا رہی ہے وہ آئٹمس ہیں pants shirts shorts T shirts پھر وہ ایک تو ینگ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں مختلف سائزز انہوں نے پانچ سائز رکھے ہوئے ہیں یوتھ پھر اسمال میڈیم لارج پھر ایکسٹرا لارج اور یہ نمبر آپ کے سامنے اس سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ان اے سرٹن پیریڈ انہوں نے ان سائزز میں جو پینٹس بنائیں یا شرٹس بنائیں یا شارٹس بنائیں وہ ویلیوز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کو لیٹ سی کہ میٹرکس کی شکل میں اس ڈیٹے کو کیسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے لیٹ می ایکسپلین جب اس قسم کا پرابلم آپ کے سامنے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو روز کے ٹائٹلس ہیں ان کو اگنور کرنا ہے سملرلی جو کالمس کے ٹائٹلس ہیں ان کو اگنور کرنا اور باقی ڈیٹا اسی طرح سے پک کر کے دو کرلی بریکٹس اسکوئر بریکٹ جن کو کہتے ہیں اسکوئر بریکٹس ان میں آپ نے اس ڈیٹے کو لے آنا ہے تو جب آپ اس طرح سے لے آئیں گے تو آپ کا ڈیٹا میٹرکس کی شکل میں آ گیا جب ڈیٹے کو آپ میٹرکس کی شکل میں لے آئیں گے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ رو ون پہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے جو اوریجنل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ رو ون میں کون سا آئٹم تھا اور رو ٹو میں کیا تھا رو تھری میں کیا تھا رو فور میں کیا تھا سملرلی کالمس پہ کیا لکھا ہوا تھا تو یہ as a frame of reference original ڈیٹے کو رکھا جاتا ہے اور جب آپ میٹرکس کی شکل میں ڈیٹے کو لے آتے ہیں تو پھر آپ یہ ٹائٹلس کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ دیکھیں کہ یہ میٹرکس کس طرح سے ڈیولپ ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میٹرکس میں دو کرلی بریکٹس دو اسکوائر بریکٹس اور وہ اسکوائر بریکٹس لیفٹ سائڈ پہ ایک ہے اور رائٹ right سائڈ پہ دوسری بریکٹ ہے پھر پہلی رو میں آئیے فرسٹ رو تو فرسٹ رو میں تھا پینٹس اور ڈیٹا تھا zero ten thirty four forty twelve تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی ڈیٹا اس میٹرکس کی پہلی رو میں انٹر کر دیا گیا پھر نیکسٹ رو میں shirts same data has been entered in row two of the matrix پھر شارٹس رو تھری پھر ٹی شرٹس رو فور تو اس طرح سے ہم نے اپنا پہلا میٹرکس ایک ریئل پرابلم سے ڈیٹے کو میٹرکس کی شکل میں لکھ لیا اب آئیے سلائڈ پہ دیکھیں کہ ڈائمینشن کیا ہے ڈائمینشن میں دو ٹرمز یاد رکھنی ضروری ہیں کہ ڈائمینشن اور آرڈر آف اے میٹرکس اور ڈائمینشن کیا ہے number of rows multiplied by number of columns اس کو ذرا ایکسپلین کروں ایک میٹرکس کی ڈائمینشن کیا ہے مثلا لیٹ سے کہ آپ کے پاس ایک ہی ویلو ہے جسٹ ون نمبر تو اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک میٹرکس لکھیں آپ تو آپ کیا کریں گے کرلی بریکٹس اور ون اٹ مینس کہ ایک ہی کالم ہے ایک ہی رو ہے اگر ویلوز ہوں ون اور ٹو تو اس کو آپ لکھ رہے ہیں ایک رو ہے اور اس میں آپ دو کالمس میں لکھ رہے ہیں تو ڈائمینشن کیا ہوئی کہ رو ون اور کالمس ٹو تو اس کو جب آپ ملٹی پلائی کر رہے ہیں ون انٹو ٹو تو اس میٹرکس کی ڈائمینشن دو ہو گئی ان ادر ورڈس ڈائمینشن کا نمبر روز اور کالمس کو ملٹی پلائی کر کے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے یہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ number of elements so in other words جب ہم ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں ہم نمبر آف ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں چونکہ جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہ نمبر آف ایلیمنٹس نکل آئے گا آئیے آگے دیکھیں یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ matrix T has dimensions of two into three یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ this matrix has the order of matrix T یہاں چھوٹی سی ایکسپلینیشن کہ یہ دو ٹرمس میٹرکس کے سلسلے میں آڈر یا ڈائمینشن یہ ایک ہی بات ہے آپ اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے آرڈر کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میٹرکس کا آرڈر یہ ہے اس میٹرکس کی ڈائمینشن یہ ہے دونوں کیسز میں یہ ٹرم کریکٹ ہے یعنی یو کین یوز آرڈر اور ڈائمینشن تو آئیے یہ اگزامپل دوبارہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ روز ایروز شو کر رہے ہیں رو ون فرسٹ رو پھر دوسری رو میں رو ٹو پھر کالمس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کالم ون ہے یہ کالم ٹو ہے یہ کالم تھری ہے تو let me explain once again کہ جب آپ کسی بھی میٹرکس کو دیکھیں گے تو لیفٹ سائڈ سے جو سب سے اوپر والا کارنر ہے لیفٹ موسٹ کارنر وہاں سے رائٹ right کی طرف کالم نمبر شروع ہوگا سب سے پہلی ویلو کالم ون میں ہوگی اس سے next value in the first row column two میں اس سے نیکسٹ کالم تھری میں جب آپ فرسٹ ویلو سے نچلی ویلو کی طرف جائیں گے تو وہ رو ٹو ہوگی جیسے اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ یہ دو روز ہیں اور وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ رو ون ہے اور یہ رو ٹو ہے اور کالمس بھی پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں یہاں پہ اگین کچھ ڈیفینیشنس اور یہ تین بیسک ڈیفینیشنس ہیں جن میں ایک ہے رو دوسری ہے کالم اور تیسری ہے اسکوئر پہلی ڈیفینیشن ہے رو میٹرکس رو میٹرکس کیا ہے کہ جس کی ڈائمینشن ون انٹو این ہے یہاں بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ ون ان ٹو این کا کیا مطلب ہوا کہ صرف ایک ہی رو ہے یعنی یہ نوٹ طلب بات ہے کہ رو میٹرکس کہہ رہے ہیں کہ دس از اے رو میٹرکس اس کو آپ ایسے ہی پڑھیں کہ دس از اے سنگل رو میٹرکس یاد رکھنے کے لیے کہ یہ رو میٹرکس بعد میں پتہ نہیں یاد رہتا ہے یعنی کہ یہ رو میٹرکس کیا تھا سملرلی اگر ہم کہیں کالم میٹرکس آئیے سلائڈ پہ دیکھیں اس کا بھی ذکر ہے کالم میٹرکس تو یہ میٹرکس ہے اس کی ڈائمینشن کیا ہوئی این انٹو ون کیا مطلب ہوا کہ پہلے کیس میں تو ہم کہہ رہے تھے ون انٹو این یعنی ون پہلے لکھا ہوا ہے جب ون پہلے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رو ایک ہی ہے جب این انٹو ون ہوگا تو آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ این کی ویلو تو بدل سکتی ہے یعنی مور دین ون رو ون بھی ہو سکتی ہے ون بائی ون کا بھی میٹرکس ہو سکتا ہے لیکن جب این انٹو کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ این روز ہوں گی لیکن ایک ہی کالم ہوگا تو اس کو کالم میٹرکس کہا جا رہا ہے اور جہاں پہ ایک ہی رو ہے اس کو رو میٹرکس کہا جا رہا ہے آئیے اگلی ڈیفینیشن دیکھیں اسکوئر میٹرکس میٹرکس کیا ہے کہ میٹرکس وتھ ڈائمینشن بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جب این انٹو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ این تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مثلا one n is one so it means کہ ایک میٹرکس ون انٹو ون کا کیا مطلب ہوا کہ ایک رو ہے اور ایک کالم ہے ان ادر ورڈس ایک ویلو ہی ہے تو آپ نے ایسے سوچنا ہے اسکوئر میٹرکس کا مطلب ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ این ٹو این تو اگر این اے کے برابر ہے تو ون انٹو ون کا میٹرکس ہوگا اگر این ٹو کے برابر ہے تو ٹو انٹو ٹو کا میٹرکس ہوگا کیا مطلب کہ دو روز اور دو کالمس اگر فائیو انٹو فائیو ہم کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا فائیو روز فائیو کالمس اچھا اسکوئر کیوں اسکوئر اس لیے اسکوئر کیا ہوتا ہے اسکوئر کی سائڈس ایکول ہوتی ہیں اگر آپ ڈرا کریں اسکوئر تو اٹ ہیز ایکول سائڈس اس کی اسکوئر کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کی ہر سائڈ دوسرے کے برابر ہوتی ہے تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب آپ اسکوئر میٹرکس میں ویلوز لکھیں گے تو پہلی رو میں دیکھیں گے تو دو ویلوز ہیں اگر ٹو انٹو ٹو کا میٹرکس ہے اگر پہلے کالم میں دیکھ رہے ہیں تو پتا لگ رہا ہے دو ویلوز ہیں اگر دوسری رو میں دیکھ رہے ہیں تو پتا لگ رہا ہے دو ویلوز ہیں یعنی جس طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں دو ویلوز نظر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ اسکوئر میٹرکس اس کو کہا جاتا ہے تو یہ تین ٹائپس آف میٹریسز ہم نے سیکھ لیں ون ان ٹو این یعنی row matrix n in matrix اور n to n square matrix تو یہ basic definition of matrix matrices یہ ہمیں آ گئے آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے اور میٹرکس اے یہاں پہ دکھایا آپ دیکھیں اس کی ڈائمینشن ون انٹو فور پھر اے میں خاص بات کیا ہے کہ ایک ہی رو ہے اور ویلوز حالانکہ چار ہیں یعنی four columns twelve column one seventeen column two ten column three nine column four B matrix کیا ہے اٹس اے کالم میٹرکس کیوں اس کی ڈائمینشن ہے ٹو انٹو ون وہ آپ نے پڑھا کہ وہ این انٹو ون تھا تو یہاں این کی ویلو ٹو ہے اور روز دو ہیں جن میں مائنس ٹو رو ون میں اور زیرو رو ٹو میں اسکوئر میٹرکس آپ دیکھیے جو میں ابھی دو کی اگزامپل آپ کو دے رہا تھا تو یہاں آپ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پہ آئیے پہلے کالم میں تو تین ویلوز نظر آ رہی ہیں ٹو سکس مائنس فائیو پہلی رو میں جائیے تو تین values two minus three and seven column three میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی تین ویلیوز کالم ٹو میں جا رہے ہیں اس میں بھی تین ویلیوز تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ اسکویئر میٹرکس جس طرف سے مرضی اس کو دیکھیں وہ ایک اسکوئر کی شکل اس کی بنتی ہے یعنی equal number of elements in every row and in every column آئیے آگے چلیں یہ ایک بڑا امپارٹینٹ میٹرکس ہے اس کا نام ہے آئیڈینٹی میٹرکس اور اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے square matrix with ones on the main diagonal from the upper left to the lower right and zeros off the main diagonal یہ آئیڈینٹی میٹرکس اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے آئی کے ساتھ آئی کو اٹیلکس کی شکل میں لکھا جاتا ہے یہ ترچھا آئی اگر آپ لکھیں اٹیلکس میں مائکروسافٹ ورڈ میں یا ایکسل میں اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک سمبل بنا ہوا ہے جس پہ یہ آئی کا سمبل لکھا ہوا ہے that I stand for italics تو یہ ڈیفینیشن ہو گئی کہ square matrix with ones on the main diagonal from the upper left to the lower right تو اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ سوچیں کہ ایک اسکوئر میٹرکس اگر ٹو بائی ٹو کا میٹرکس ہے اور اگر اس کی پہلی ویلو ون ہے اور دوسری ویلیو اس رو میں زیرو ہے اور نیکسٹ رو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ ویلیو زیرو اور اگلے کالم میں دیکھ رہے ہیں سیکنڈ رو میں تو وہ ویلیو ہے ون یعنی اس قسم کا میٹرکس جس میں یہ دو روز اور دو کالمس ان میں پتا لگا کہ ونس ہیں اور یہ ون ڈائگنل جو ٹرمس ہیں ڈائگنل یعنی لیفٹ موسٹ کارنر کو رائٹ موسٹ کارنر سے جب آپ ملائیں گے تو ڈائگنل بنتا ہے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوا ہے کہ اسکوئر میں اگر آپ لیفٹ موسٹ کارنر سے ایک لائن ڈرا کریں اور رائٹ موسٹ کارنر جو سب سے نیچے ہے ان دونوں کارنرس کو آپس میں ملا دیں تو اس کو ڈائگنل کہا جاتا ہے تو اس ڈائگنل لائن میں جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں ان کی ویلو اگر ون ہے تو اس کو آئیڈینٹی میٹرکس کہا جائے گا یعنی اگر ویلو اگر ڈائمینشن ٹو انٹو ٹو ہے تو اٹ مینس کے دیر آر ٹو ونس ایک سوچیے اور تھری انٹو کا میٹرکس اٹ مینس کے پہلی ویلو ون پھر آپ جا رہے ہیں اگلی لائن میں اور دوسرا کالم تو اس وہ ویلو ون ہوگی پھر آپ تیسری رو میں جا رہے ہیں اور آخری کالم میں اور وہ ویلو ون ہوگی again these three values are diagonally placed یعنی آپ ویژلائز کر رہے ہیں یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ڈائگنل کی لائن ڈرا کی گئی ہے تو یہ آئیڈینٹی میٹرکس جو مرضی اس کی ڈائمینشن ہو ونس کی ویلوز ڈائگنلی آپ کو نظر آئیں گی باقی سب ویلوز زیروز ہوں گی اگر ایک اسکوئر میٹرکس جس میں ڈائگنلی تو ونس ہیں مگر کچھ ایسے ایلیمنٹس دوسرے سیلز میں دوسری روز میں یا کالمس میں نظر آ رہے ہیں جو نان زیرو ہیں یعنی زیرو سے ان کی ویلو زیادہ ہے تو ایسا میٹرکس یا ایسے میٹرسز آئیڈینٹی میٹرسز نہیں کہلائیں گے in other words by definition identity matrix صرف ڈائگنل ویلوز ونس ہوں گی آئیے آگے چلیں اسی سلائڈ پہ دیکھیں آپ دوسری ایگزامپل دی ہوئی ہے اس میں ایک اور بات کہ سبسکرپٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور subscript indicates the size of the identity matrix اور یہاں سلائڈ پہ یہ آئی این لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اور آئی این کیا ہے represents an identity matrix with dimensions n by n تھوڑی سی فردر ایکسپلینیشن ایک آئیڈینٹی میٹرکس جس کو ہم آئی این کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این روز اور این کالمس یعنی ڈائمینشن اس کی این بائی این ہے پھر ہم اس کو اور اس کے ڈائگنل ٹرمس ساری ونس ہوں گی پھر یہ جا کے تو ایک آئی این یعنی این بائی این ڈائمینشن کا آئیڈینٹی میٹرکس کہلائے گا تو آئیں دیکھیں دوبارہ آئی تھری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی رو میں تین ویلیوز ہیں ان میں ون ہے فرسٹ ویلیو رو ٹو میں سیکنڈ کالم میں ایک ویلیو ہے اور رو تھری میں کالم تھری میں ایک ویلیو یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ باقی کسی جگہ پہ کوئی ویلیو زیرو کے علاوہ نہیں ہے صرف تین ویلیوز نظر آ رہی ہیں اور ڈائگنل شکل میں وہ پڑی ہوئی ہیں اس میٹرکس کی ڈائمینشن آئی تھری لکھی ہوئی ہے یعنی n equal to three next جو میٹرکس آپ کو نظر آ رہا ہے آئی فور اس کی ڈائمینشن ہے فور بائی فور اور اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ اس میں بھی کوئی نان زیرو ویلو سوائے ڈائگنل ایلیمنٹس کے کسی جگہ پہ نہیں ہے یہ چار ویلوز آپ کو نظر آ رہی ہیں رو ون میں پہلا ایلیمنٹ ون رو ٹو میں دوسرا ایلیمنٹ ون رو تھری میں تیسرا ایلیمنٹ ون رو فور میں چوتھا ایلیمنٹ ون تو یہ آئیڈینٹی میٹرکس کی ڈیفینیشن تھی ایک یہاں پہ ٹرم اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی اس کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے اور پہلے ایز اے ریفرنس کہ with real numbers the number one is refer to as a multiplicative identity تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ یہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کیا ہوئی یعنی ملٹی پلائی تو آپ جانتے ہیں ملٹی پلائی ضرب دینا تو یہ ضرب دینے والی اردو میں تو اس کو انگریزی میں کہا جا رہا ہے ملٹی یعنی ایجیکٹو بنا دیا ریمبر یہ ملٹی پلائی سے ملٹی پلیکیٹو آئیڈینٹی کو استعمال کیا جاتا ہے ون کے لیے تو یہ ملٹی پلیکیٹو آئیڈینٹی کا استعمال میتھ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو وہ نمبر ہی جواب ہوتا ہے اس کو ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کہتے ہیں کہ مثلا one into three is equal to three تو اس میں ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کیا ہوئی ون تو آئیں آگے دیکھیں یونیک پراپرٹیز کی کیا ہے کہ product real number and one is that real number. One is called multiplicative identity. For any real number n, 1 into n is equal to n and n into 1 is equal to n. یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی یہاں بھی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے مرضی لکھیں ون انٹو این آپ نے لکھا پھر آپ نے وہ پیٹرن چینج کر دیا اور, اور آپ لکھ رہے ہیں این انٹو ون تو آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مرضی آپ اس کو ملٹیپلائی کریں اس کا جواب ہی آئے گا تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آئیڈینٹی کا اور میٹریس میں اس کا جب آپ آئیڈینٹی میٹرکس کا استعمال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو لٹرلی ایسے ہی ہوا کہ جیسے میں نے کسی ڈیسیمل نمبر کو ون سے ملٹیپلائی کیا اور میرا جو اوریجنل فگر تھا وہ وہی رہا تو سملرلی جب آپ آئیڈینٹی میٹرکس کو کسی بھی میٹرک سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اوریجنل میٹرکس کی ویلیو اسی طرح سے رہے گی تو یہ آپ کو ایک انالوجی دکھائی جا رہی ہے ایک سملر بات پہلے سمجھائی جا رہی ہے تاکہ آپ جب آئیڈینٹی میٹرکس کا استعمال شروع کریں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے آئیے آگے چلیں تھوڑی سی بات اور یہاں پہ ہے multiplicative identity with matrices the identity matrix shares the same unique property as the number one اور اس کی فردر ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ a two by two identity matrix is a multi inverse because for any two into two matrix A I two into A is equal to A and A into I two is equal to A تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں بھی جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ عام نمبرس میں ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کا جیسے استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے آئیڈینٹی میٹرکس بھی ایز ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی استعمال ہوتے ہیں ان ادر ورڈس کہ جب آپ کسی میٹرکس کو ایک آئیڈینٹی میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جواب وہی اوریجنل میٹرکس آ جائے گا اور بالکل فارم وہی ہے جیسے آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ one into n is equal to one یا n into one is equal to n یعنی ون انٹو این بھی این جواب ہے اور این انٹو ون بھی این جواب ہے تو یہ exactly similar situation applies to identity matrices یہ بڑے امپورٹینٹ میٹریسز ہیں اور ان کا بڑا استعمال آپ دیکھیں گے اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں آپ نے کئی باتیں دیکھیں اگرچہ کہ ہمارا ایمفسس آج ڈیفینیشنس پہ رہا لیکن اگلے لیکچر میں ایک تو ہم میٹریس کی ڈیفینیشنس سے آگے بڑھیں گے ایگزامپلس کریں گے کہ میٹریسز ایڈ کیسے ہوتے ہیں سبٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں ملٹی پلائی کیسے ہوتے ہیں انورٹ کیسے ہوتے ہیں تو اگلے لیکچر میں ایک تو یہ باتیں ہم کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں ریشو پرپورشنس وہ ریئل لائف ایگزامپلس مجھے یقین ہے آپ کو بڑا اچھا لگے گا چونکہ ریئل لائف باتیں ہوں گی تو آج میں اس لیکچر کو یہاں ختم کرتا ہوں آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے خیال رکھیے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرنا نہ بھولیے وعدہ کیجیے السلام علیکم خدا حافظ